یزید بن زریع نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگوں کے واپس جاتے وقت وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو سترہ